ہاں اس کو اصل میں حدیث شریف میں منع کیا گیا لیکن اگر کوئی آدمی وہاں پیشاب کر کے غسل کر لے صحیح طرح استنجا کر کے اس کا غسل ہو جائے اچھا جہاں منع کیا گیا تو وہ تھا اس زمانے میں کہ جب پیشاب کیا جائے تو منع جو کیا کہ غسل کرنے میں پیشاب نہ کرے تو پانی کے نکاسی کا ایسا سلسلہ نہیں تھا وہ اس کے چھیٹے اس کے بدن پر آتے اس لیے منع اب چونکہ سارا پانی بہا دیں تو سب کچھ بہ جائے گا لہٰذا یہ بات اپنی جگہ کے پیشاب کرنے کے بعد غسل کی جگہ آئے لیکن غسل کرنے کی جگہ پیشاب کرے اور پانی بہا دیا جائے اس کا اثر ایسا نہ ہو کہ اس کے چھیٹے آدمی پر آئے تو غسل ہو جائے گا اس کا یہ کیا ہے نماز پڑھیں اس میں